اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پئی کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے